کتاب دے کہ پدے کے رب العزت کے انسان ذکر نشتا جمنت کے اصلاح دنیا جنگ سن کے توحید بیان کرے ادا اللہ کر مارسا کے پیش کرے باغ میں قرآن کی دامہ داری بھی ہمارا سر کوئی کافی اور قرآن کے داغے ملاقے بھی تھے بعض اس کی اپنا تو مباحثیات ذکر کری بعض پاسواب ذکر کری بھی بعض کا مقاصد مطلب کہاں پر جو جائے جو انسان تقریب اور عرب ادا تو یہ تقریب کی دنیا کے عرب پاسواد کی اور اصل کی نجات ہوئی بڑا اصل مقصد تو یہ مقصد پایا اسباب اور ذرائع جو قرآن کریم کا اسباب اور ذرائع دیش کی روشنی ذکر کری اول کہ انسان ترقی کی کوشش رکھی ہے نہ ماتا اور چہیلی بھی کتاب اور اللہ مشکلات راضی اور اور دین ہو گئے سب جی میری پیش کرے گے کتاب اور عمل اگلے راضی یو تو نفس رضان رکھتے نرسن مشران اطلاق اور انجا کچھ کبھی ہزار کلیم سے خراب کریں گے لائ کے جبل کا مٹی میں گھر گئے جمن کو پتا بڑا وقال لگی نا منوجی تبھی بھی کبھی جانا گنا گار سماج نہ پچڑا تھا لاحق کرنا چاہیے جن ٹول بھی مصیبتی دنیا والے اسلام واقع ذکر کرے رات کا لا آپ سمر کی ہوئی لال دستاروں گی نکلو مصیبت کر رہا ہے یہ مصیبت میں اندر ذکر کری گی ہر رتو سب اس چیز میں وہ اوہل اسٹیم کے کا من کے مت دیکھو انہیں محاذ میں لا یعنی صرف صورت کی ناراضگی کی یہ انسان کا اکوازی انسان کا انسان کے بائش کی ترجیح بس اس کا کاغذ ہو دھر بناتا تو دنیا کے سوجن ہم لنگ لے کے رہتے کاغ تو سخت مشقت برداشت کے اور زمانہ مکان تائیں بھی دیکھتی میں نی کا گورا اور مشقت کا برداشت کرو اور حاضر بلد بل کا گورا سر مشقت داخلے کو موبائل کی فری کے پوران کی تہذیب الت کے دوران سمیت سوری دہر خریدی جن میں ہر ہماربی الحاظ سماجہ ہر ملا ہوتا ہے والقسم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دا نفس دا مسکی پری سلوم شجو حضرت تمام طول فلاسفہ اختیار خلق ہے اگر پری سلوم اصول کو کتابوں کی کی کہ انسان کامل کی گی کہ حقیق کی نہ حقیق الگ کی گی کہ ہر مربیت ہے آششی داتوں کی نہ تو ہر میں ہاں ہمارا پل غلط کوئی بہت حسد ریا کا کپور پی گی وہ نہ تو ہرا ہر پل سے وہ پوری پرتی بھی دیتی مجھے بادل کی بھی الا کے شرط میں عادل کی بھی الا کے قسم و بادل ہوتے عالم کی بھی الا کے مدلل خبر تھی وان سپور والا تعالیٰ وہ چپ دلیل سر خبر تھی نہ عالم دو دلیل کی جائیں گی تبدیل جو نش پائے گا جن سل کی دستی جو دل میں شناد پانی اس کی منگل وہ مستقل بعد سچن کے بقر کے رہے اور کام دیتی مال غلط فل کو سراناش تھا ہوں خلاف داغی جو داغی تلاش رضا خلا گا دونوں نکلتی آخر کے وہ لوگ چلا ہو گیا اور نقصان جیسے جگہ کے نقطۂ نئی گا مطلب دار ہے کہ انسانیت نہیں ہڑو تو سر سروس کی لاسٹ انسان فضا اگر خلا بھائی بندی تو طلاق جو جو اور تو تو خلا لین دین تھوڑا جی اولا اصل سرکار میں ذکر کری وہ سر کا نقطۂ لحاظ و ساتھی دار حقوق کی ذکر کری بھی جب جی آسورت کلدی میں فرق پورا کی اور اگست تیرا یہ لیکار زیادہ مجبور ہوا دنیا کے میرا کے حق ہوں حیثیت ہوں گے تقریب سورت رواوت سورت ہو جا تھا فرد روایت سورت ہو جاتا جفاج یہ حکومت جاگے داغے نکال داغے لین دین بیا ضعیف یقین بات ہو جاتا ہوں بیا بے وقوف بلا تو صفا مالکم بیا میلاس اگر تقسیم کر بیا مجرم ولاتی یا تین الفاظ مجرم حق ڈالے کہ بند کا جرخانہ کی اب آگے قانون شامل کرے بتلار کا مشاعر حقوق بلا کر عمان صاحب محرمات لین دین تجارت بائی بندی دوستی سفر مزدیا وہ لگی ناقبت ایمان حکم نے ذکر کری میں سے وہ نقطۂ ڈالا ولا تب شروع والے سے پکو دا ذکر والا کہ ظلم ضرور ادوان دے تو انصاف دے ان پر یقین سرد انصاف ان کو سوال بھی شکاب ہوگی فقط سرد انصاف ان کو زہر بدل دی تو بے بالکل سرد انصاف ان کو لوگوں سے ہرا دی کتاب سوال کی تو جب دپلان بھی دیتی جو اکڑا تو استاد دے اکڑا نقطہ سے بدلا تب شروع والے کو سکوں قرآن افراد بھی زمان مطلب دار ہے کہ قرآن دار سے وہی حفاظت کا اور بخاری کے جگہ حدیث حالیانک بریشائی سے کچھ انواع کیا بریشا جو بنی کے حقوق با انیار ہے مسلمان کا سیاست کوئی حقوق ہوتا ہے زد عوام یہ وسائل تو قرآن بھی معلوم اگر قرآن مطالعے بھی معلوم آپ سیاست کو آپ کو کب مل مطلب جو کئی اتا کوئی جو سیاسی ہوتا تو غدار ہو تھا تو فوراً معلوم نہ دے جی۔ لاہور کے پڑوس کا زمین سیاسی کی زور گے راغ ماں کہتے سیاست کی سناسی محتاص ہوش کیا سیاست مانے جو حکومت حفاظت تو قرآن کی شروع ہوئے گی تا تزوان کیا دے اصلاح سے تا تا کیا تھا اس وقت مانگیں گے کیا پوجی بانے علاج کے خلق دیر ناس کو پڑے تو رانا رہنا اور مزید محتویج کسی سے بنے کے لیے میں کہا کو چلائیں گی ملک کو دس دیں کون ملک پاگل دے چھ توائی کو نہیں تو بدلاح کتاب نہیں پورا قرآن پکڑان سرت مطلب نہیں لے ہے عوام کہ اصلی سیاست پر زمانے کی پکڑان کی دیکھ کو جمع سفر کی دیکھ فرائض کا پارا مونگ جدید جدار تم کہ منگ میں بے پوری کی دا بہتر اور دوسرا دیں گے دیکھا کہ ہم بات اخالت اور بے قریبی امت پمانا جماعت پمانا قائد پمانا جو مجھے قرآن پر نہ نمانوں کا استعمال کرے گی صورت عال عمران کے پیمانا جماعت استعمال کرے گی تم تم خیر امت اور استعمال لفظ راؤ امر جراوڑے مانا استعمال شعی الغیب ہمیشہ بہترین کو جمع کی وہ کتاب کے راجود پوری راجود اصول تا کی گئی مرتا سید کو دور اصول پابند اور ہمیشہ بنے گی تو شرط نہیں کتاب کے راجود پوری بیماریوں کو تنہا بنانے کتاب اللہ دین خرید بیان کی ماضی ماں اور چکن سے ماضی اللہ اور تنہاؤ نہ منفر معاشی نہیں دے گی تناؤ نہ تو من نہ کرے نہ دے جن کی چکن سے نیند آئے رد بچے کے کوئی ایک تو اور ہودار قرآن اصطلاحات کی کہ کل اضاف کے میں آئی نا کاغذی نہ کہ غٹول اللہ وہ مفسرین کے خلاف کئی نہ رہا وہ ان دے کے بولو دار دونوں شراک ادارے خلاف نہیں افراد بھی کر گئی لیکن بادشاہوں سے اور اثرے جب بغاوت سر فوٹے کی جو بادشاہان کو طریقے آگے سرکار پہ بعض خلق اور ماجد مقرر کی جیسا قبائل بنا تو دیر کا بازی دخل کی مخالف بعض کے ہوتے بعض خلق بلتی ہوتی مغلت دردوں تو پوشا دیر پس بڑی ہوں جو بادشاہ دا مختلف تو ہم کا تھی تو مثال اسلام کریں گے موبائل جی سے پیشکش کرو سمدھی بڑھو اور گردوں میں رکھ رہے ہو قرآن ذکر لفظ ارجا استعمال ارج ارج ارج مانا گڑتے ہو ہو ہو ہو یا سج ابیاس کے مانگ سن گڑھ آر کے آگے ہوئے بلیو جی بلی دے دے دے دیو جنا کہ بندہ دا نشی دے کہ مانی وہ وہ دیو لدا سے لفظ لاش لگتا ہے تو قرآن بلاغت پران بلاگت سنگیش کیا باہر جا کے احسان مانی شروع کی مفسرین سرو مانی بھی کرتے جہاز ہے چیزیں بھی قرآن لفظ گا سروں کے اکیلو والے لوگوں کی سے بہترین کتاب ہے نقصان ہاؤ نہ آنے لوگ مرکز کے ماشی آ گئے فیس افراد بے دفرا رہے فیصلہ گئے لفظ آ گئے رضوان بہتر جماعت ہر زیادہ پریزوں شروع تو برابری اور بہتر خدی شروع کی جسم معروف تھی روپے امر اطلاع صورت بھی کر لگی خلط اللہ کتاب اللہ عقیم سلا درست ہو گیا تو کتاب درست ہو گئی عطیم سیام درست ہو گئی اول امر اطلاع صورت بھی کر لگی خلط اللہ کتاب اللہ امر معروف کی اول امر معروف میں دار لاوام تو کیا غمل کہ قدم پہ قدم پہ کے فساد ہو اور آزاد دینی ہو جو دیا جب میں ہار کر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں جو فراد کو حفاظت جو سلمان کو نہیں دیں گی سو نہایت پاس باز بڑے بے جواب سے بازار کے بے بحث کر یہ انسان حقوق کے لکھی اگر پسند ہو اگر اللہ کی کتاب سمجھو فوج لو پولیس لوں دولت دو دل نو کثرت دو فلن تو نان کو پھر اب تم ورا ہوتا تھا دولت اور کثرت فائدہ نہیں کرتا حق ہاں، فائدہ نہیں اور امن کو قرآن سمجھو زمین من تداشو انہیں معلوم کرتے جب رات و حد نو ہر قدم پہ قدم فرم و فائدہ کے لیے رات دشو تمہیں نو کسا کو یہ شیو کڑے جو رشیو داغ جدا کنوں کا پرانے نہ کو منتے کو فلسفہ ہوا پھر پوا سب ہوں وہ ہوں اور علاج جسن بھی کیوں وہ آگا نہیں علاج جسن کے دفت قرآن قرآن نو جو قرآن پر استعمال کرا دامت کا بادشور اور انگریز پر ملک مسلط شو اگر دا کوشش کو تو قرآن دلانے سے قرآن ہے نظرشم پورنپاد کرے دیو جن انگریز بھارتوں کو اوکال سلطنت کی ہر پچواری لگایا گیا ہے تو اس کے یو خانی کے بہتر خلق دین کے اوسط گرم کے اپنا بہتر خلق کو آوانی زمیندار اور جو سنی اور دنیا دیوار دعوے بالکل دلی کلی اول خانہ کے قوانین دس دی علماء پنجل کی زمیندار چھ دی اور سب فرقوں کے لیے سلطان دیوار داخل کو کیا جوڑ دی جو مطلب درجہ ادنا دلیل بری دلیل کی چڑے اور بری دلیل سے تاکہ میں آگ ملا ذکر کو جا بکوان داد انگریز دو سو اخارہ شہر رہتے یعنی قرآن جوڑ ملا تبا جامع معلوم جامع المعقول اور منقول لقبوں لیکن جو قرآن والا ہوتا شیخ شیش لو روپی یہ قرآن قرآن کی حالانکہ میں یہاں الگ کہ پران سو کو تو درجہ والا دا سے پڑے گا نتیجہ دار والا زمین ملک راشن

تیس کا غلط ہوگا اور کتل اپنے رائے کو دائیں سڑے تو اٹھارہ سو چھبیس کے جنگ میں تقریباً نو سو روپئے نمک کے تغلو پالا تھا رشاش میں شہید رحمت اللہ علیہ نے اجتماع کرے گا پالے کے لو علماء دو در راغلی تو خل کر راغلی خاص کر پائے کے راغی کے مسلمان لال شاہ کر سکتی ہیں راغے کا بعد بدی من کے اتفاق کو شو اور بند کی اور جب آ جائے اور بند سے ان کے مرضی زندگی نکلے گی داغ مرغری قدر کرو شہیدانے کرو جمع کے ہتھیار رکھتا سے مشہور جمع کے سب ایک پناہ والا اوشاد ہے دن مسئلہ ختم رام دن ثابت ہو بے دا تاریخ سے ہو تو ذرا دارنگ پناہ سو بیاج سے زمین میں سرپا سلو کا اکال امک کے عالم پیداشو عبد اللہ انصاری داغ مقابلہ کی ملازم کی دا پسند کا چھت کی آگاہ ختم کر داغ دری رام نے ختم کر آداب کرے یہ دنیا کا آواز دا ہمارے یہاں پر سر کرو جب قانون داغوں تاریخ کہ کل سڑے گوری سڑی سر گئے تو کو ہوتے

اتفاق ایک کرم کے نئی شیخ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی دیوبند ہوئے بلّہ سنگی دی اور دیمت کے سرنا جو قرآن جو کرم جو چم کے اوپر قرآن لباس کے اوپر تو قرآن کا کتاب ہے چلو خرچ آگے نہ فائدے اور کے جہاز حدیث راضی لا لال من امتی زما امت کیا ہمیشہ میں ہو گئی کیا حق ہو جائے لا کل پہ مقابل بھی لیکن ابھی تو بلوستان سے کیوں رہتی سمجھانا کیا گئی پختون مسلک کا مضبوط تھی جب میرا تھا کون کہ کسان کی شادی بھی ذکر کرے گا کہ کل ابھی یہ مسئلے تو ہو گئے ہم رد دیشے کو بے سکتا ہمارا بھی اکثر مورجیا متضلا مجید خارجی اطل اطے ابن بطول مزدور محاذ دان جو ہے سے کمی نجنے پکاڑ جنگل کی بات جناب تو یو تم تپوس میں ہوئے چل کر ہے تھا چل تو بولتا تھی برابر ہے ہوئے سو کوئی ہمیشہ مزور کہ ماں امر معروف انہیں محتاط کرتے اللہ کی چیزیں پھر خود ان امر بالمعروف ہے عن اللہ دام سر جگہ نکلے دار پانی رفظ کے سر کا پورتی شو یہ ہمارے شام کے کتر تفریح تیسور روک باجے کے نظائے پاتے نہیں ہوئے قرآن کی مزاجی کرام کے اخبار سے کئی کے جسے بنے منگل پر دے تھی مطلب قرآن کی ذکر کئی چاول مرضی پیا موال رہے بند کسان اول وہ آزمایا کہ رام اسی بات بڑا دی بات آگے نہیں تلا لاپا اتنے کے لاپ پا کے اگر چٹی مانی ہم بڑھیں گے دا دیر سب منگلو اور دیر سختی کو دادا احسان کوستان کے جن سب دوسروں الگ پلا رہی ہیں بدلارا ڈیری کچھ سر قرون کوستان یو غیر متعارف ملک اور بس ملک پل کے گیرتی علماء تو پاکستان نے بکے زیاد کی لال اور سبن گئی لال جوڑے پر لال جمع مطلب دار ہے کہ لال اللہ احسان کے لال آزادی تھی آغا تم ہوا موانی کیوں اگر ختم شو جملہ و خول جن سے پتی اللہ دلیل اور کریں جب دے کے دلیل جو ساتھ بولنے لگتے جو تین آگا شگفتی کے پیارا میں الحامی جانے سے اگر تو مظفرآباد بغیر دلیل کتاب اگر اتر کیوں اگر تم کرا لو قرآن سنت بند کری کہ صحیح گی نہ کتاب صحیح سے لال اچھا سفارش کا اس کچھ مقصد بیان پاتے ہیں تو پاکستان کی ایک جماعت کے کا دو مقصد نہیں و منتقل لگتے ہیں اور میرے خلاف جس ہوتے ہیں جمع احساس کے و سنت کو منصوب کی داغل کو فارم کی دا داحت کے جزاحت کم جزے پمن کی بچوہی جو سنت شاید کم اور دابا دیا دفتر احتیاط میں دا بل جماعت میں شروع تو بل جماعت وائی ہی کہ زمین منصوب کس سے پل یا تھا یہ نہ تھا ماں کا سلجت کی منصوبے جب جماعت شاعت ہوئی تو سنت کے فارم کے دا داحت دے جزبل ہر قسم شکل رکھنے درما کا پورے مار ہوئی قیمت کے دے گئی بھارت کے فوٹو سلم یہ امیر میں پوری یہ مونو سے کرے گا اس میں کے حل کر انصاف میں تو دام داغی محسوس کی نیچ سے رات اور جان سا اور اس مجلس کے آئی کی شرط اور عزت کی ضرورت ہے کو ہماری جماعت کے ساتھ سنت لیکن اس جماعت کو منصوب کی دانش کے دلی جماعت رکن گی جب آج کے لیے جب قرآن یا تین یا بات خیر عموماً علامہ قرآن علامہ لال خیر یہ دو جماعتوں نے مکمل کرے یہ قرآن مکمل کرے دان انہوں نے بیماروں کو سلام نہیں مکمل ایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرے قرآن والا مطلب دار درخت جماعت وہ تعلیم تعلیم کے بہتر قرآن والے بھی اور جماعت تنظیم کے بہتر اور بیماریوں سے نہیں والے گی راجدار قرآن اور سنت استعمال کے لیے جماعت منصوب کی راج کے زماں منفی کے بجائے جذبہ قرآن درخت تھے زمین جماعت تو ہمارا خدا ہدایت تھے ساتھ اپراندو اور دیگر کے قرآن کا آگے کیا ہوتا کیا دعوت پر حالانکہ رمام الگ سے من ملتا ہے وہ قرآن سے وہ قرآن لا رہے قربانی ملتے ماں کا ملتے وہاں سے سو مدنسا کا مدرسے گیار لاکھ آدھن دے پکڑان سو رہے گی کچھ نہیں ملیں گی یو جماعت شاید سنت سے داغی مدن صرف قرآن والوں نے داخل تعام قیام انتظام کئی اور گئی دل داما کا یو قسم دیر رہنا چاہیے کہ امدن دخل کو بھی کی جاتی ہے ہتھیار ہوئی ہیں جگہ ظلم ہے تو قرآن نمین کا رجاور کا قرآن رکھن کرائی من قرآن رکھ دیں تو اس کے پورا کین ہوئے تھے مسئلہ دنیا اور سب سال رواں جو پرائس رائے سوکھ گئے تیس تھی کا روپیے نشپ کی پذیر ہوں گی جو خدا دور صفت علم دے مستقل سے وکاس اچھا وکاس کو نہیں کا جو ہوا بھی کرنے کو ماہا ہوگا آپ پھر بھی وقت میں مال ہوں ہندو نہیں ہوں وہی ہوں اور آج بھی آتا شیخ ابراہیم شیخ عبد الحاط پہلے وزیر اعظم کے پاس سوچی تھی سن تہتر کے رتن ماسن کے بزرگوں کو رو کو رمان نکو نے رتن کیا مہینہ سارے نکو نے رتن نہیں رکن سارے نکو نے تو عید مسالہ شہادی سے مجھے کر کے کتابوں کو عید کی اور زما شیخ منگا جو قرآن نے دیکھا جیسنگا ماں شاپ رنگ لوگ ماں کا یہ آئے کیا ہوا ہے ہر بتاؤ میں شیخ پاکستانی اور قرآن کی سروگی ماں کی طرح پیشے پاس میں پیش کر رہا پاس میں لا سکوں ماں کا یہ کا سال اعلان کے قرآن سے مطلب نہیں رکھتا ہے شری متنی جسے جو قرآن پر فل رنگ کی پیش کرتے علماء کا جو دا میں سے بھی اور شریف کی زیادہ خبر روکی ظاہر میں اللہ کی پت سے متصرف جی مستقل صورت آئے ریا جاری نسا جاری خرید جاری تھوڑ جاری اور پدیوں اور حالتوں کے مانا بدلا بھائی دنیا کا راتل دنیا نسل پاتے دل و سلام ہرئی ویو مہدت ویو محمود ویو محمود وسا حضرت عیسیٰ اور سجا دو دنوں کی روز تیار کی کرما کا سجا کی فرشتے مانا دانا غل اللہ بمر رکھتی کٹ قدم چکے کی دخلائے صفت مختصر سے دخلائے صفت سے لائق میں بنے کا وط الحق صورت رات اباری بانے اگر پیزن ہوئے جا دلہ پیش کری اور ہم سے پیش کری کا وط الحق دائیں حق صورتیں پیش کری دائیں شروع کرنے کی ہدایت کہ مخلوقات دی کتاب کا دسو سیال ترجمین خلا ترجمان پر شیخ حبیب اللہ جمع سے کو ہمیدار کا سننا لکھی میں قرآن میں تو قبل بل کو کوئی مطلب کی ہے اگر کو پوری اس درست مطلب چھ پتی اور پیسہ تو لکھا تھا اس درست مطلب تاجر کی نعمت میں تو زدانوں میں نے کلی کلی کی توجہ نہیں میں نے خود ہوگی تو توجہ نہیں اور جو توجہ نہیں گئی کم سے کم جب فقیر آواز پر یواؤ کی کمی ہوگا تو قرآن سب سے یواؤ کی کمی اس کا نہیں کر دیا ڈاک صاحب کو قرآن نے کہ میں آواز لا اگر جلان حمورے عجم کا قرآن ہی تو لوگ کرتے ہی زماشری بیداری مدارک بے خل کو واحدی اور سالبی بے خل کو غلط کرنا بعض خل کو جو قرآن شراف مشکل پورا میرے سراشتا میں سر غریب دن کوئی ماں پپا تو مشکل ذکر کرے مفسر کہ ہو اگر قرآن حکم کرو جیسے دار قرآن مطلب کو گرد گئی آپ وہ آگے گئے دی جماعت منشور کے غیر تعلیم در ہے یہ حکومت بتا رہے جو کو خود جن کے اور تم لوگ تمہ مقصد بھی دلی جماعت کا وج ہے تو وہی جو سنگت اور دنیا میں آدھار مختلف بنتا ہے جماعت منصوبے اگر گانے جمع جمع ہوا جی اب ان لوگوں کے قریب داغئی منصور کی دانش کو داغئی منصور کے قرآن کو کو زمین منصور کے من کا دا عبادت گنی اور یہ جو نجات اللہ کا تشکیل اسکول پھر زمین کے حدل میں پھر دا تنظوری ارادا کا کوشش ہو یہ دنیا کی اور زمین افار بعد جو فل کو نوا پانی سے ممبر سے ہو ممبئی تعلیم دلال دینے کے لیے اور تفصیل کے پاس ہونے کے لیے اب رفاط یقین شاہد کی کتاب گرو کتاب تفصیل ہے دار کتاب تین سو جلد کرے یو جلد ماں مطالعہ کرو تو یو مسئلہ کرو حافظ بھائی تین ہزار ماں دے سو جلد مطالعہ کرو اگر تپوس بھی سامان شخص دار سے تھوڑا یہ کرتے اور رسمان ویسا تپت نہیں سے تحقیق دوبارہ نے شروع کی تعمیر دلان شروع کی ممبئی اجلاس معاشرے اول نہ یا توڑ یا چم یا علاقہ کہ کل ادا صحیح سی یہ صحیح معاشرے نے بخود کروں صحیح آسمان بھروں دپا سمے سمجھ دپا سمے وہ تاخیر دے اگر اسمبلی تو فیس کو دور کا شرکت کو حیران دے فقا دے اتفاق کروں کہ نہ خود گدو حیران دے لال کی ممبر کو دے وہ لڑتا ہے یہ سارا فاسک جا چپا دیتی دے ملک تہذیب دے تین دارے گرارے کے نظام میں شروع کی دا آج کی سدا سے اجتماع چاہے کہ کو بدت کی جو نشانی دے رہے اور ملک کے بدری کو دا زمین دعوت سے جمع مزدوری پہاڑ علاقے کی تھی جمع آئی تو آل گئے کیا گئی پہاڑ علاقہ کے بڑے نمائندے جو کی لکه کلاس کې یو نمائنده وي او هغه په دوه میاشتو کې د عمل تنظیم کوي دې له بخلق کیا دی قرآن کورو را زکورو را ویلو را او د شر بیرت نه پاتې بلا دایت کې زمونږ یو نمائنده وي هغه د عمل کی کوشش کی ګل دی تانگیر کی بھی کوئستان کی بھی الائی کی بھی بشام قطع بتگرام کی بھی پاتلاسن تاریخ قانون بطول صبح اجلاس کے پنجیر کے زمین دار نمائندہ دان بمی کا رس کرتے کہ ماں پا رہے رہتا کہ تنظیموں کو دا امیر ادان ادا نہ دیں ادا خبر من پابندی ہوتا اگر بپا گئے اجلاس کی شرکتی وہ لڑائی ہوتی اس کے اور ان شاء اللہ تو دن باقی تو پچیس سوال زمین جو پاکستان اجلاس کی چلائی سے آگے کے وہ منہ کا پر قانون مسودہ کہ زمین علماء مرتب کرے گا ان شاء اللہ اور شاید چیز دائیں گے سب مسائل مخل کی آ گئی زمین کا پال کے بس آئی یوم مسئلہ تھا علماء گنا پال لیں جو زمین مسلط دار مغل آئیں سی کے راہ حاصل یہ مسئلہ تھا استحباب اور جواب لیکن استحباب کے احباب میں مزید خپت کی استحباب تب تھی باغ حضیر کی آمد تھی کہ تم نبی علیہ السلاط اسلام فرمائی

محمد کی وضاحت بخاری ہم بول کتاب کتاب اور بجائے وہ نہ جانا فقط دیر سفا جو قلمی نسخہ ماں شاہ کرے گا جفا کو بے جمع تعلیم ہو اور جو نا کئی بن سنیش شیخ محمد نسی تو دیر تعلیم ہو جنج ہے اگر تو زمان اس طرح سے جڑے اور بے ہوتے ہو پاکستان میں اسے دیر سے اٹھتے وقت تر کسی کتاب ہو الحواز سلدے دارنگ میں کی شامل کتاب و الباعد کی نکال بدائے و رہا دارنگ مصر کے جماعت جو شیخ داغی جماعت مند انصار و سننا شیخ محمد حامد فقی داغ امیر ہو اور داغت سنسالی مام اور تلی گڑی اور ہند دارنگ شام کے جو جماعت جو شیخ دا انصار و سننا کر آگے سر ہماری دلی ہمارا تو متحدہ ہوتا ہماری گری اس پر خطنا کہ دے مل کے جو کا سر سکال دا قطر سے سلم شیر کا قطر سر زما خبریں ماں پہ خبریں تو ہوتا ہوں کہ تو سنگ معاہدے چستا مل تک جو شیر کتابیں لڑا گی جی۔ مثلا میں رہتا جو احمد رضا بریلی تفصیل اور جو نہیں رضوانی گئے کہ اس سے میں رہا رہا تو ماں تو اوپر ترجمہ نہیں اترا شیخ داغے نہ پس و فرمان جاری اگر چاہیے نہ کرے پاکستان کا ہوئی گاؤں کے مطابق ماں ختم کی گری کرو سرکار سرکار پر دس روپیے لیول پر نظر کے بارے کے کوئی مالک کو میں نے گال مام پر مکتوب معام کو میں مائیں مت کے لوگ راجاری بڑھتا ہے اور تیر ملک پاگے مبتلا نے پوری خطیتی کی رولما کی شادی دی اور دس رج الاول اگئی پاگا کانفرنس اسلامی کانفرنس کے دا پیش کرو اور دا تجیز پاسپور کے لائے بدل سی تاکہ ان کل پاکستان کرا رہی ہوئی سیاست اخبار میں واپس کی گئی شام کا ماں جو ملک کی گردی دل گران جو ماں باپ اتنے مل گئی یہ دا بے راج کی داری ماشاء اللہ دارے سے دا دینا بہتر شیرا اس میںداوت سے یہ زر ہمارا دیکھا جب تھا قدم کرے گا ہمیں جب دم آدھور جمع پوری ماتا جب بنا کر ان شاء اللہ جب سب قلم سب ہمارے دم جما کتاب التولہ دشن میں تو اس کے جدید چاروں کی بڑے دو خبروں جو مرو وہ سیدھا حادیث میں جواب علیہ کلام دی شیخ انصاری وزیر تعلیم جاغتو عرب کے بہتر عالم دی جاغی تفصیل بھی کرے زمانہ نظر والی صدر کتاب میں سپاہی کے دور کامل پنجی اور پورا خبر ملک پل جب نکاح کی جو مغل کر سور کے تان ہوتا سکی منہ تو زمانہ تاثر درخواست ہے کہ دنیا اصل سن کے رہے

ذکر ماں اسباب و کلام اصول سنت کی قبول کرے دا فن ویشوام شعر ملک دبا شعر سنت مجمعی جان شاہ حضرت مردا رحمۃ اللہ علیہ رکارے میں کتاب لا پڑے پوری دنیا گر تباہی بے رد مبتلا کیا مجھے پورا دنیا سبھی کے مبتلا شیر چار پانچ طاقت سے سلک پوشائی اور ہمارا ندی کی دنیا کو لے رہا ہے چار اور طاقت ہر حق پر زمانے کے پریاس کر رہے ہیں زمانے ہزار بار بریجات لائے سڑک لا دنیا دکانداریوں کا نوکریوں کا زمینداریوں کا چھٹی دینوں کا لیکن دین دپارا قرآن کی سمجھ گمیر جیتا ملتا میں سے سمجھ ہاں، ہاں، میں دعوی کے پیسوں پور دیکھ مولانا سے جناز رہنا چیز میں اس کا فٹو بارتا پور ہوا فتو واپس واخلا ماں تیری پہلا ماتھی اوک جزمت آپ لیا کرنا میں جزمت ہوں جماعتوں نے مزدوری اس پارک کی نشا میں میں پارکل کا پاکر کے پہ رات رات کی پیچھے یا واپس زمانہ مزدور ہے ماں بھی کرے گا پر خط میں سے شیخ سے بھی کرو میری شریف سالا نے پارکل کی کام بھر جا رہے ہیں مزدور اردو کے ساتھ یہ سنت کے لیے سن رہا شارا سے شالوں سے کرتے رہے اگر سارے کی جگہ مسلتی یا مجھ کلاس ریسے کا میں دار موسیقیر قبل کی جاؤں گی یعنی میں کپڑ کی نسل کے مسئلہ تھی میں نے چاہیے کم کے تما رہا ستما رہا میں بہت تما رہا کہ نہیں یہ مجھے رشمت طالبان رہا جی سے جو تفصیل ضروری تم اور دے بانے پہلا سب کی اور سنی تو سنت کرانی سے بدھی تمام مجبوری جو ہماری تم افسر جو کچھ تذکرہ نہیں کرے گا کتاب سدا کی کتابوں کو توجہ کی کم سے کم قرآن لمبو کتاب دے کہ دونوں کو پوش ہی کرنے کی اس کو سمجھ دونوں پوش ہی کتاب کی پوچھ ہی یونیورسٹوں کے چکن مہاشرتی علوم دی دا زما کی در اچھے قرآن مقابل کے لیے حالانکہ تحصیل سعادت اتنے نے لیکن کتاب نیمگڑ ہے دائیں گے ریالیوں کے غزالی اور بات جتنے پاسلاف ہوں لیکن نیمگڑ ہے نور متقدمین ذکری جو قرآن یو آیا ہر مرد الفواج سما کا ہر نام ہمارا دا سلور اصول کی د جو خواہش ہو انسان قابل پر دن دوں یو سرے مجھے جو فلاح کتاب ہوگی یو قرآن بھی کرے گی یا پاگئی قرآن کا کرے لوں یا آج گئی کسی پوچھ بھی کرے گی کیا کتابیں جو قرآن ہے اس میں فصلہ کرتا ہوں ستاب اخلاق کے لیے مستقبل مزید وقت مستقل کتاب دے لیکن جتنی مسئلہ ہے کتابوں کو رکھ پڑا یوں روکو دوسرے کی بدل کے وہ قضا رب وہ اللہ کا بدو اللہ علیہ اگر انگلش احکام کی ذکر کری مسئلہ ارے بھارا جی کا سی مطابق سے نہیں آتا سر توفت ہو گئی وہ قرآن داد لے ہے تو قرآن میں بول رہے اول کتاب جانور کتاب نا دا کوئی وقت درد من البحر اگر دریاد میں تو قرآن پکل مزدور پکل سے دمکا جاتا کہ جمع کا عرض ہے تا تو علماء و کاروبار ہوتا ہے جمع پہ خبر میں سو چکی جی دعوت کو غنیمت گڑے یہ دنیا اس میں سے زان لگے کہ تب اثر پہ نہیں دنیا بنگلے اثر اس میں یوں قرآن کس اثر نہیں یہ قرآن اثر ہے کہ میں آسار اللہ تد اللہ علیہ پر گروپا جانا ہے زمین نہ زمین کو آمد آمداد لائے رکھتی پندرہ بعد ارام تھا زمین اپس زمینوں کو سروری نہیں سکتی رما دار امید دے جو رمانا کہ تاسو پالا کوئی جیسے ہر کی دادان میں کف کری اور نمائندہ دار پپل علاقہ کی تنظیم بہت کی اور پدی دور چھوڑو تو ہی تو سننا رد شکر دیکھا اور قرآن پرانی کل مزدور منہ گم کو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 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون <coughs> دا دنیا دیو کسب زائد ہے مزدور جائز ہے دے چند دیکھئے جن بعد مخت اور دار راضی دار کے بسرے ریپل عمل نتیجہ بکتا ہوئی سیدھی دنیا کی سیکوری لی نظاہرے جزا سزا اغا دار چاہے کہ ہمیشہ جن دوں گے اور کی ڈیر خوشحالی دی اور ڈیر لو لو عذاب دی داغے د نجات طریقہ پاکل نشی معلوم دے منگلی دلے نہ دے اغدار رب العزت منگلی دلے نہ دے کہ پس خوشحالی دی اور اغدار منگلی دلی دلے کہ داغے د نجات اسباب سے دی دنیا منگلی دلے دا دریا بھی نمنگ نجات اسباب لٹو کشتہ دار کی منگا دنیا لی دا فلو سامان لٹو دے چلا رہا ہے موٹر دا انسان عقل پاوش کی کار کئی کہ اوزل اغلی دل ہی نگنالی دلے قیاس کی لیکن سر نے یہ دار بھی دل نجات لار بسی داد نجات لار پاک نمر میگی ذرا العزت پٹول احسان کے لو احسانات کی یو لو احسان ادارے جمن کا ادارے دار دنیا طریقے خیرے کہ پہاڑ ادار کے پہاڑ جہان کے ساس سو نجات دار اور ادارے طریقے کش بیان نو آگے یو کتاب لوڑے گئے چاہے تو قرآن مجید ہوئی اور قرآن کی لکڑی دانے کی دیوتن بیانو اغلار اغ بیان ختم شا یا دیوتن بیانو اور باغی کے کمیا جہتے بنشی نزدیک راؤلے گا اور بے ذمہ داری آگستہ کہ زر دے حفاظت کو ان کے نحن نزل نزدیک و انا للعابدون ما قرآن راؤلے گا اور دے قرآن حفاظت زما پر ذمہ دے نو دین زیادہ سیانت سرب کے دیشی یو من کے نجات لالو خیلا دل نجات اغلا خودن کے دائیں سڑے رولے گو کیا غد ہر قسم عیب نہ پاک ہو اور کی دنیا سلالت حوث اقتدار دولت نو بے کتاب راؤ لے کہ پاک کتاب کی لکھو کو کہ دس سے نجات لار گا جو نجات لارے منہ تو دو کھیلے یود اللہ رضا ادیم مخلوق سر احسان یہ سر تش اللہ رضا کئی لیکن دا مخلوق سر ظلم کئی زیادہ کئی نغب جہن نہیں گئے ومن قتل مومن المتحمدن جزا جہنم وہ مومن جاتے ہو کو نسدا ہمیشہ جہنم دا داریں گے اللہ فرمائی چپر دے مالو خوش دا ټول دا مخلوق حق تلفی اکڑا دائیں یہ حدیث صحیح کہہ رہی کل حکم رائے و کل حکم مسعل ان رائے تھی ہر اس پن کہہ رہے اور ہر پن کی نو تپوس کیوں نہیں چیز تھا طرح کنڈکٹ کہ تاخ پل کنڈکٹ سا کرے منگ ادا سوچ پکار دے کہ زنی جات لا کم آ رہا اور منگا پاگے لا روان سو حلال عمل کیوں کی اللہ قبول کی نے نجات رکھی پار مل کے خصوصاً دے مل کے گڑ پار رہی دی لیکن وہ پارٹی دار والی کے داد نجات لار دا اور داد اللہ کتاب کے دا دشی ویلے ہر جماعت کا مقصد دے اور جو پورے جماعت مقصد د دنیا حصول او اقتدار دے چل تو قرآن کے دعوے لگی کہ تو کو حاصل رکھے نظر بخم چل تو قرآن کے دعوے لی کہ تو